کو نہ پڑھ لے ان چھ کتابوں میں سے ایک کتاب انہی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ابو داؤد شریف ہے انہی کے نام سے وہ کتاب مشہور ہے ابو داؤد شریف کہتے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھیں کتنی یاد تھیں ہم لوگوں کو مکمل سورے بھی یاد نہیں رہتی آج ہی ایک حلقے میں میں نے پوچھا علم کئی پر سناؤ تو کل اللہ سنا رہے تھے پانچ لاکھ حدیثیں یاد آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم دیا ہوگا اور ان کی قوت حافظہ کتنی مضبوط ہوگی یہ پانچ لاکھ حدیثوں والی بات خود انہوں نے بیان فرمائی ایسا نہیں ہے کہ دوسروں نے کہا خود انہوں نے کہا اور اپنی اسی کتاب کے مقدمے میں یہ بات لکھی اور صرف عالم نہیں تھے ایسا نہیں ہے کہ صرف پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھیں ہمارے علماء کی یہ خاص بات رہی ہے اور آج بھی ہے کہ جو سچے اور مخلص علماء ہوتے ہیں وہ صرف علم والے نہیں ہوتے جتنا گہرا علم ان کا ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ اپنے علم پر وہ عمل کرتے ہیں جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اللہ کے ہاں اس سے پوچھو گے اس لیے کہ نہ جان کر عمل نہ کرنا یہ جرم ہے لیکن چھوٹے درجے کا جرم ہے اور جان کر پھر عمل نہ کرنا یا جاننے کے باوجود پھر نافرمانی اور گناہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے اسی لیے یہ بات حدیث میں کہی گئی کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں بے عمل عالم بھی ہوگا سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ اکبر و کبیرہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور عمل کرنے والے انسان تھے کتنا اہتمام عمل کا تھا آپ کو ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں ایک مرتبہ وہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے دریا کے کنارے کسی ضرورت سے گئے تھے کھڑے ہوئے تھے اور دریا میں کچھ فاصلے پر ایک جہاز ٹھہرا ہوا تھا پانی کا جہاز پانی میں جو جہاز چلتا ہے وہ بالکل کنارے تک نہیں آتا گہرے پانی ہی میں اس کو روکا جاتا ہے اور کشتی سے لوگ کنارے تک آتے ہیں سوار ہونے کے لیے بھی کشتی سے جاتے ہیں تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ دور پر گہرے پانی میں جہاز ٹھہرا ہوا ہے جہاز پر مسافر بھی ہیں ان مسافروں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی اور چھینک آئی تو اس نے سنت کے مطابق اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق الحمد للہ کہا چھینک آئے تو الحمد للہ کہنا چاہیے اور جو الحمد للہ سنے اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے اور پھر چیخنے والے کو کیا جواب دینا چاہیے یہدی یہ سب ذکر ہے جس کی تعلیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی تو اس شخص کو جو جہاز پر سوار تھا چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کنارے پر ہیں جہاز دور ہے انہوں نے چھینکنے والے کی چھینک سنی الحمدللہ بھی کی آواز بھی سنائی دی اب یہ کر سکتے تھے کہ کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں یارحم اللہ کہہ دیا سنت ادا ہو جاتی لیکن عمل کرنا نیکی کا سرمایہ اکٹھا کرنا اس کا اتنا شوق تھا کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کشتی کرائے پر لی چار درہم کرایہ دیا اور کشتی والے سے کہا کہ مجھ کو جہاز تک لے کر چلو چنانچہ کشتی والا جہاز تک ان کو لے کر گیا وہاں پہنچنے کے بعد جہاز کی طرف انہوں نے دیکھا مسافر چیخنے والا موجود تھا اس کی طرف دیکھ کر کہا یرحم اللہ یعنی صرف یرحم اللہ یہ جواب دینے کے لیے چار درہم کرایہ دے کر کشتی پر سوار ہو کر جہاز تک گئے یرحم اللہ کہا اور جب انہوں نے یرحم اللہ کہا جہاز تک جا کر کرایہ دے کر تو غیر سے ایک آواز آئی کہنے والے نے کہا کہ ابو داؤد تو نے چار درہم میں اللہ کی جنت خرید لی چار درہم میں اللہ کی جنت خرید لی ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے مشقت برداشت کرنا پیسہ خرچ کرنا یہ ان لوگوں کا وطیرہ رہا ہے جو گہرے اور سچے علم والے لوگ تھے تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور علم و عمل کے جامع تھے پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھی انہوں نے اپنی کتاب ابو شریف کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے پانچ لاکھ حدیثیں یاد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثیں یاد کی اور ان پانچ لاکھ حدیثوں میں سے چار ہزار آٹھ سو حدیثیں اس کتاب میں لکھی صحیح ترین حدیثیں ابو داؤ شریف میں اپنی کتاب میں ایک بات لکھی پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھیں ان میں سے منتخب کیا چار ہزار آٹھ سو حدیثوں کو اس کے بعد فرماتے ہیں وہ یت فل انسان علی دینی ہی اربات و احادیث کہ ایک انسان کو اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ان چار ہزار آٹھ سو حدیثوں میں سے صرف چار حدیثیں کافی ہیں اور پوری بات اگر ان کی آپ ذہن میں رکھیں تو خلاصہ یہ ہے کہ پانچ لاکھ حدیثوں کا نچوڑ چار حدیثیں پانچ لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کیا چار ہزار آٹھ سو حدیثوں کو اور اس کے بعد یہ لکھا کہ چار حدیثیں عمل کے لیے انسان کے دین کے لیے بہت کافی ہیں اور واقعی وہ حادیث ایسی ہیں کہ ایک انسان اگر ان پر عمل کر لے تو اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں بن جائے پہلی حدیث انہوں نے بیان کی اور وہ بہت مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں سب سے پہلے اسی حدیث کو نقل کیا گیا حضرت علقمہ ابن وقاص لیسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ممبر پر تقریر کرتے ہوئے سنا اس میں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر تقریر کرتے ہوئے بیان کیا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشاد فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و نیت پر ہے وہ انمال امر امانوا اور انسان کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے بڑے سے بڑا اور اچھے سے اچھا عمل ہو اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ انسان کی نیت اچھی نہ ہو کس نیت کے ساتھ انسان نے وہ عمل کیا ہے وہ نیت اللہ کے ہاں دیکھی جائے گی اگر انسان کی نیت عمل کرنے میں اچھی نہیں ہے دکھلاوے کے لیے عبادت کر رہا ہے نمائش کے لیے عبادت کر رہا ہے اپنے آپ کو عبادت گزار بتانے کے لیے عبادت کر رہا ہے تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا میں نے شروع میں وہ آیت پڑھی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ارشاد فرمایا کہ جو تم قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہو تو ان کا خون اور ان کا گوشت اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا تقوا اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے کس نیت سے تم نے جانور کو ذبح کیا ارادہ کیا ہے نیت کیا ہے وہ نیت اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھی جاتی ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم اللہ تمہاری شکلوں کو تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اعمال کو دیکھتا ہے دل کو دیکھتا ہے کہ انسان کس ارادے کے ساتھ عمل کر رہا ہے نماز ہم پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں اللہ کے نیک بندے بھی نماز پڑھتے ہیں ہم نے بھی دو رکت پڑھی انہوں نے بھی دو رکت پڑھی اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی ولی نماز پڑھے گا تو ایک رکت میں چار سجدہ کرے گا ایسا تو نہیں ہے نا ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ولی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ایک رکت میں ڈبل رکو کرے اور اگر کوئی کرے اللہ کا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو اگر ایسا کرے گا تو نماز نماز فاسد ہو جائے گی اگر اللہ کا کوئی بڑے سے بڑا نیک بندہ شریعت کے ضابطے کی خلاف ورزی کر کے نماز پڑھے گا تو نماز اللہ کے ہاں معتبر نہیں تو ہم بھی دو رکت نماز میں چار سجدے کریں گے ولی بھی چار سجدہ کرے گا ہم بھی دو رکو کریں گے دو رکت نماز میں وہ بھی دو رکو کرے گا ہم قیام کریں گے وہ بھی قیام کرے گا لیکن ہماری دو رکت نماز سے اس کی دو رکت نماز بہت زیادہ اعلیٰ اور بہتر اور افضل ہے یہ فرق اس لیے ہے کہ ہماری نماز میں اخلاص کا وہ درجہ نہیں ہے جو ان کی نماز میں ان کے دل کا ارادہ اور نیت جتنی مضبوط ہے وہ ہم کو نصیب نہیں نیت کی وجہ سے عمل میں طاقت آتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسا شعری رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا اخلص یکفک العمل القلیل القلیم اخلاص اختیار کرو تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا تھوڑا کام کرو گے زیادہ اجر ملے گا معمولی کام ہوگا لیکن ثواب بہت بڑا ہوگا ابھی آپ نے سنا امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سنت پر عمل کیا لیکن ایک سنت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت ان کو دی گئی ایک سنت پر عمل کیا دل کا ارادہ اچھا ہو تو نتیجہ اچھا ظاہر ہوتا ہے اور دل کا ارادہ اچھا نہ ہو تو نتیجہ کبھی اچھا ظاہر نہیں ہوگا کتنے لوگ ہیں جن کی عبادت ان کے نفس کی غذا بن جاتی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں عبادت بہت کرتے ہیں لیکن ان کی عبادت کو ان کا نفس کھا جاتا ہے اس طرح کھا جاتا ہے کہ ان کے اندر ریاکاری کا جذبہ پیدا کر دیا ان کے دل کے اندر دکھلاوی اور نمائش کا جذبہ ڈال دیا تو اب یہ عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوئی یہ عبادت نفس کی چاہت کے لیے ہو گئی نفس کی چاہت کے لیے ہو گئی یہ جو حدیث ہے نا بنیات والی یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص واقعے کے سلسلے میں ارشاد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا لوگوں کو حکم دیا صحابہ نے ہجرت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی ایک شخص مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے لیکن ان کی ہجرت اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی ایک عورت سے نکاح کے لیے انہوں نے ہجرت کی ایک عورت سے شادی کرنا تھا ام قیس اس عورت کا نام تھا نکاح کرنے کے لیے نکاح کے ارادے سے ہجرت کر کے آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کو بلا کر فرمایا ان نمل اعمال یاد عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکے جو مخاطب تھے وہ سمجھ نہیں پائے تو آپ نے پھر ایک جملہ کہا وہ ان امری امانوا آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے شاید اب بھی نہیں سمجھے ہوں گے جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے جانا چاہتے تھے اشارے اشارے میں کہ آپ نے جو ہجرت کی ہے وہ ذرا گڑبڑ ہجرت ہے تو وہ سمجھ نہیں پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بالکل صاف صاف کہا فمن اللہ و رسول ہی اللہ و رسول ومن کا نتیجر او یتزوجها فهجرته الى ما هاجر الی صاف صاف اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے معتبر مانی جائے گی اور جو ہجرت کرے گا دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے تو ہجرت ہو الا ماہی تو یہ ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہے یہ ہجرت اسی کے لیے مانی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی بس بالکل کھول کھول کر بیان فرمایا کہ ہجرت اس وقت معتبر ہوگی جب تم اللہ کے لیے ہجرت کرو ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو اللہ کی زمین میں بہت کشادگی پائے گا یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکلا ہجرت کے ارادے سے چل پڑا اور راستے میں موت آ گئی فقط وقع اجر اللہ اس کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہے یعنی ہجرت ابھی مکمل نہیں ہوئی لیکن چونکہ چل پڑا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا چل پڑنا اس کی نیت اس کا ارادہ معتبر ہوگا اور اس کی ہجرت قابل قبول ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عمل جس چیز کے لیے کیا جائے جس ارادے سے کیا جائے وہی ارادہ معتبر ہے اب اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ نمازی سمجھیں کوئی حج کرنے جا رہا ہے اس لیے تاکہ لوگ حاجی کہیں تو یہ نماز یہ حج اللہ کے لیے نہیں ہے اپنے نفس کے لیے کتنے لوگ بیچارے ایسے ہیں جو حج کر کے آ جاتے ہیں اور اب اگر ان کے نام کے ساتھ کسی نے دعوت نامے پہ حاجی نہیں لکھا تو ان کو غصہ آ جاتا ہے غصہ آتا ہے حاجی جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت پناہ شخص بغداد کا ہے اس نے چھ حج کیا ہے چھ حج اس زمانے میں حج اتنا آسان نہیں ہوتا تھا اس دور میں تو لوگ آخر عمر میں حج کرنے کے لیے نکلتے تھے اور سارے رشتے داروں سے مل کے قصور معاف کرا کے پھر جاتے تھے کہ واپس آ گئے تو قسمت ورنہ اب تو واپسی کی کوئی امید نہیں اس زمانے میں چی حج کیا تو بڑی شہرت تھی حضرت سے کہا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے چلو ہم بھی ملاقات کر لیں حضرت تشریف لے گئے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کس قدر جلیل القدر ولی کامل اور عارف باللہ شخص تشریف لے گئے اس نے حضرت کو اپنے گھر دیکھا تو بہت خوش ہو گیا ظاہر ہے کہ اس زمانے کے مشائق کے امام تھے اور پوری دنیا میں ان کی شہرت تھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان حاجی صاحب نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہ آج حضرت ہمارے گھر تشریف لیا استقبال کیا بٹھایا اس کے بعد اپنے خادم کو بلا کر کہنے لگے حاجی صاحب کہ دیکھو وہ جو ہم نے ہم پہلے حج میں زمزم لے کے آئے تھے وہ فلاں جگہ رکھا ہوا ہے وہ لے آؤ اور دوسرے حج میں ہم جا نماز لائے تھے وہ جا نماز بھی لے آنا حضرت کو تحفے میں دے دیں گے اور تیسرے حج میں ہم کھجور لے کے آئے تھے فلاں تاک میں رکھی ہوئی ہے وہ بھی لیتے آنا تیسرے حج تک جب وہ پہنچے تو جنید بغدادی اللہ علیہ اچانک کھڑے ہو گئے اور کہا اجازت دیجیے ہم لوٹیں گے اس نے کہا حضرت ابھی تو آپ آئے ہیں کچھ تناول فرمائیے ٹھہریے پھر تشریف لے جائیے گا تو حضرت نے فرمایا کہ مجھ جیسے غریب آدمی کے ہاتھ تم تین حج بیچ چکے ہو تین حج فروخت کر چکے ہو اب اگر تھوڑی دیر اور رکا تو سارا سرمایہ صاف ہو جائے اس لیے مجھ کو اجازت یہ اظہار کہ ہم پہلے حج میں یہ لائے دوسرے حج میں وہ لائے یہ جتلانا اور بتلانا ہے کہ ہم اتنے حج کر چکے وہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کہتا ہے کہ آج رات کو جو میں تہجد کے وقت اٹھا تھا تو آسمان پہ دمدار ستارہ نظر آ رہا تھا اب یہ دمدار ستارے کا اعلان ہے یا تحجد کا اعلان ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا حدیث میں فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور سوائے پاک چیز کے کچھ قبول نہیں فرماتا جب تک عمل پاک نہیں ہوگا ہر کھوٹ سے پاک ہر غرض سے پاک ہر ریاکاری سے پاک اس وقت تک اللہ عمل کو قبول نہیں فرمائے اور بخاری کی حدیث میں فرمایا من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك جس نے نماز پڑھی یا روزہ رکھا یا صدقہ خیرات کیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا شرک کیا اللہ کے ساتھ اس نے دوسروں کو شریک کر دیا دکھلاوے کے لیے دوسروں کے نگاہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے جس نے عمل کیا اس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا اسی لیے قیامت کے دن اعلان ہوگا ریاکاروں کے بارے میں کہ جس کے لیے تم نے عمل کیا تھا جا کر ان سے اس عمل کا عجر لے لو انا اغن کا میں شریکوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں اللہ پاک کہیں گے میں شریکوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں تم نے عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تھا تو تم اسی شریک سے اپنا اجر لے لو میرے پاس سے کوئی اجر نہیں ملنے والا ہم میں سے بہت سو کے اعمال برباد ہو رہے ہیں دکھلاوے کی وجہ سے ریاکاری کی وجہ سے اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو ہم میں سے ہر شخص کے دل سے اور اس کی زبان سے اور اس کے ہر ادا سے یہ ظاہر ہو کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز میرا روزہ میری قربانی میرا جینا میرا مرنا ہر عبادت صرف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھ کو اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں ہوں ہر ریاکاری سے الگ ہو کر خالص اللہ کے لیے عمل کرنا کوئی کھوٹ اپنے ارادے میں شامل نہ ہونے دینا شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نقش بندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے بہت بڑے بزرگ نیک انسان بے نیاز شاہ محمود غزنوی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے محمود غزنوی خوراسان گئے صرف حضرت سے ملاقات کے لیے گئے محمود غزنوی بہت دیندار آدمی تھے بہت نیک شخص تھے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے خوراسان کسی ضرورت سے اور دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ حضرت کی زیارت کر لوں پھر اچانک دل میں خیال آیا کہ میں دوسرے کام سے آیا تھا اب حضرت سے ملنے کے لیے جاؤں تو اس میں حضرت کی بے ادبی ہے دوسرے کام سے آیا تھا اور جا کے حضرت سے مل لوں تو اس وقت ملاقات نہیں کی لوٹ گئے کہ میں صرف حضرت کی ملاقات کی نیت لے کر آؤں گا صرف ایک مقصد تب ملوں گا واپس چلے گئے اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے صرف ملاقات کے لیے اپنے وطن سے خوراسان حاضر ہوئے اور پہلے کبھی حضرت سے ملاقات نہیں تھی اس لیے جاننا بھی چاہتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے صاحب معرفت بندے ہیں یا ایسے ہی شہرت ہو گئی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا شکل صورت اچھی ہوتی ہے شہرت بہت ہوتی ہے لیکن ہوتے کچھ نہیں ہوتے کچھ نہیں امامہ باندھیں گے ستر ہاتھ کا ستر گز کا امامہ اور نماز کا وقت ہوگا تو حجر شریفی میں قیام رہے گا اور کہیے کہ حضرت نماز پڑھ لیجئے تو فرمائیں گے ہم تو بغداد میں پڑھتے ہیں ہماری نماز مدینہ شریف میں ہوتی کھانے پینے کے لیے ہندوستان ہے نماز کے لیے مدینہ شریف کھانا بھی وہی کھایا کیجیے یاد رکھنا اگر کوئی شخص ہوا پر اڑے اور پانی پر چلے اور بڑی بڑی کرامات اس سے ظاہر ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی نہ کرتا ہو تو وہ زندیقوں میں سب سے بڑا زندیق گمراہ انسان ولایت اور روحانیت سے اس کو کوئی تعلق اور کوئی حصہ نہیں ملا جو شخص اللہ کی شریعت کا پابند نہ ہو جو سنت کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہو اس کا اللہ کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں یہ جتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جو بغداد شریف میں نماز پڑھتے ہیں یہ پہنچے ہوئے لوگ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں جنت میں نہیں خلاف شریعت کاموں کو دنیا میں رواج دینے والا اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا خدا کی ولایت اور دوستی کا مقام نہیں مل سکتا ان اولیاؤہ الا المتقون ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دوستو اللہ سے ڈرنے والے بس خدا تعالیٰ کا دوست وہ نہیں جو ظاہری حلیہ بہت اچھا بنا لے اور اس کا باطن کالے توے سے زیادہ سیاہ ہو اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جو سفید اور اجلے کپڑے پہنتا ہو اور اس کا دل بھیڑیے کے دل سے زیادہ سخت اور خونخوار ہو اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے تو پرندے بھی ہوا میں اڑتے ہیں اور اگر کوئی پانی پر چل لیتا ہے تو کون سے کمال کی بات ہے مچھلیاں پانی ہی میں تو تیرتی ہیں اگر آپ ترقی کر کے جانوروں تک پہنچے تو کیا پہنچے اصل تو یہ تھا کہ آپ انسان بنتے آپ کے اندر شرافت آتی آپ کے اندر اخلاق آتے آپ کے چہرے پہ خدا کا نور آتا آپ کے دل میں محبت اور مروت کے جذبات پیدا ہوتے آنکھوں میں حیا آتی کانوں کو سچائی کی توفیق ملتی زبان کے اوپر صداقت کے الفاظ جاری ہوتے تب کمال کی بات تھی تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں اے بسا ابلیس آدم روئے مولانا روم اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ابلیس انسان کی شکل میں ہوتا ہے اس لیے ہر پیر کے ہاتھ میں ہاتھ مت دے دو ایسا نہ ہو کہ پیر حضرت ابلیس بن جائے احتیاط کرو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللہ کا قرآن پڑھو لوگوں اللہ نے کیسا لفظ استعمال کیا اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو اولیاء کے لیے سچوں کا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ بتا دیا جائے کہ جالی پیروں کے دھوکے میں نہ آنا اپنی ولایت کی نمائش کر کے نذرانے وصول کرنے والے اور خلق خدا کو دھوکہ دینے والے لوگوں کے فریب میں گرفتار نہ ہونا سچوں سچوں کے کے ساتھ ساتھ رہو جو سنت اور شریعت کے پابند ہو ان کا ساتھ پکڑو تب تمہارے اندر تقوی کی دولت آئے تو محمود غزنوی نے یہ چاہا کہ ذرا دیکھا جائے کہ واقعی یہ اس درجے کے ہیں یا نہیں جو ان کے بارے میں مشہور ہے تو اپنے خادم کو بلا کر کہا خادم خاص کو جب خوراستان پہنچ گیا تو کہنے لگا کہ جاؤ حضرت سے کہنا کہ محمود غزنوی بادشاہ تشریف لائے ہیں اپنے وطن سے صرف آپ سے ملاقات کے لیے اور وہ فلاں وقت تشریف لائیں گے آپ خانقاہ کے دروازے تک آ کر بادشاہ کا استقبال فرمائیں بادشاہ کا استقبال کریں اور خادم کو سکھایا کہ دیکھو اگر وہ انکار کریں تو کہنا کہ قرآن میں ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کہ ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور حاکموں کی اطاعت کرو تو بادشاہ حاکم ہیں ان کا حکم ماننا ضروری ہے قرآن کی ہدایت ہے اگر انکار کریں گے تو آیت سنا دینا خادم گیا اور جا کر کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت آئے ہیں ملنے کے لیے آنے والے ہیں اور اپنے وطن سے صرف آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں خانقاہ کے دروازے تک آ کر استقبال کر لیں تو اچھا ہے حضرت نے فرمایا کہ ہم کو فرصت نہیں فرصت نہیں تو خادم تو سکھایا ہوا بھیجا گیا تھا اس نے جھٹ سے قرآن کی عائد پڑھی اور کہا حضرت قرآن میں الرسول حاکم کی اطاعت تو قرآن سے ثابت ہے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم عطی اللہ میں اتنے مشغول ہیں کہ ابھی عطی اور رسول تک نہیں پہنچ پائے جس کی ہم کو شرمندگی ہے اول الامر تو بہت بات میں ہے اول الامر بہت بات میں ہے خادم لوٹا اور جا کر بادشاہ سے جواب نقل کیا تو بادشاہ رو پڑا محمود غزنوی رو پڑا اور کہا قسم خدا کی یہ شخص اس سے بہت اونچا ہے جو ہم اس کے بارے میں سوچ رہے پھر ملاقات کے لیے چلے اور اپنے غلام ایاز کا کپڑا خود پہن لیا اور ایاز کو بادشاہ کا لباس پہنا دیا اور ساتھ میں کچھ باندیوں کو کنیزوں کو خادمائیں تھیں ان کو لے لیا اور مردانہ لباس پہنا دیا ایسے کہ وہ مرد معلوم ہو اور یہ سب کو لے کر حضرت کے خانقاہ میں پہنچا حاضر ہوا تو جو بادشاہ کے روپ میں تھا آیاز حضرت اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے اور جو بادشاہ غلام کے لباس میں تھا اسی سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ ان نامحرموں کو ہماری خانقاہ میں لانے کی جرت کیسے ہوئی پہلے ان کو باہر کرو باہر کرو وہ باہر کی گئی اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی بات چیت ہوئی اور وہ بھی میں نقل کرتا جو گفتگو ہوئی بڑی عجیب و غریب لیکن بات بہت دور چلی جائے گی اور پھیل جائے گی آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ جب بادشاہ رخصت ہونے لگا اور حضرت سے بہت متاثر ہوا اور حضرت بھی اس کی نیک دلی سے اور دینداری کے جذبے سے متاثر ہوئے تو رخصت ہونے کے وقت حضرت خانقاہ تک خانقاہ کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے تشریف لائے اور اپنے خرقہ ایک خرقہ ایک لباس استعمال کیا ہوا وہ عنایت فرمائی تحفے میں دیا بادشاہ نے اشرفیاں پیش کی تو حضرت نے رد کر دیا قبول نہیں فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں اور آپ ہم کو دنیا کے دھوکے میں پھنسانا چاہتے ہیں رد کر دیا اور اپنا خرقہ عنایت فرمایا اور چھوڑنے کے لیے آئے تو بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اس نے کہا کہ حضرت جب میں آنے والا تھا تب آپ نے زحمت نہیں کی اب آپ تشریف لائے تو حضرت نے کہا جب تم آ رہے تھے تو تم میں تکبر تھا اب جا رہے ہو تو آجزی ہے آجزی کرنے والے کی والوں کے ہم خادم ہیں تکبر کرنے والوں کی اصلاح کرتے ہیں رخصت کر دی کس درجے کے انسان تھے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ خرقہ لے کر بادشاہ چلے آئے سومنات پر انہوں نے حملہ کیا ہندوستان پر اور کئی دفعہ حملہ کیا اور فتح نہیں بھی آخری دفعہ جب انہوں نے حملہ کیا اور فوجیں لڑ رہی تھیں اور ایسے آثار پیدا ہو گئے کہ محمود غزنوی کی فوج ہار جائے گی شکست ہو جائے گی تو رات کی تنہائی میں محمود غزنوی تہجد کے وقت سجدے میں گر گئے اور وہ خرقہ نکالا وہ لباس جو حضرت نے دیا تھا اپنے سامنے اس کو رکھا اور دعا مانگی اللہ اگر اس لباس والے کا تیرے یہاں کچھ مقام اور درجہ ہے تو اس لباس کی برکت سے مجھ کو فتح عطا کر فتح عطا فرما اور اللہ نے ایک ایک ہی دعا کو قبول فرمایا اور ہاری ہوئی بازی پھر جیت لی گئی سومنات فتح ہو گیا اسی رات کو محمود غزنوی کے خواب میں شیخ ابو الحسن خرقانی تشریف لائے خوراسان میں تھے لیکن خواب میں بادشاہ نے دیکھا کہ ناراض ہیں ناراض ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو نے ہمارے خرقے کی توہین کی قسم خدا کی اگر تو خرقے کی برکت سے اور اس کا واسطہ دے کر یہ دعا کرتا کہ سومنات والے ایمان لے آئیں تو وہ سب مسلمان ہو جاتے تو نے فتح کی دعا مانگی اگر اسلام کی دعا مانگتا تو مسلمان ہو جاتے ہمارے خرقے کی توہین کی اب وہ واقعہ سنیے جو میں ان کا سنانا چاہتا تھا شیخ ابو الحسن ایک مرتبہ سفر میں کہیں تشریف لے گئے تھے اور دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی کشتی ہے اور اس کشتی کے اوپر بڑے بڑے مٹکے ہیں جس جس میں شراب بھری ہوئی اور وہ کشتی کنارے کی طرف آ رہی ہے جب کنارے پر کشتی آئی تو شیخ ابو الحسن نے کشتی والوں سے پوچھا کہ شراب شراب کہاں لے کر جاتے اتنے بڑے بڑے مٹکے میں شراب تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ جو اس علاقے کا بادشاہ رہا ہوگا کہا اس بادشاہ نے فلاں علاقے کی شراب بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ پینے کے لیے منگوائی ہے بادشاہ کے لیے شراب لے جائی جائے اس غصے میں سرخ ہو گئے ہاتھ میں اصا تھا غصے میں آ کر کشتی پر چڑھ گئے اور اپنے آسا سے مٹکوں کو توڑنا شروع کر دیا دس مٹکے تھے ایک ایک کر کے نو مٹکے توڑ ڈالے اور شراب بہا دی اور آخری مٹکا جو دسواں تھا اس کو بھی توڑنے جا رہے تھے کہ اچانک کوئی خیال آیا اپنی لاٹھی کو نیچے جھکا لیا اور واپس لوٹ گئے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ کسی فقیر نے ہمارے لیے لائی جانے والی شراب بہا دیے تو غصے میں سرخ ہو گیا کہا کس کی ہمت سے بلایا جائے گرفتار کر کے حاضر کیا گیا بادشاہ نے پوچھا تم نے یہ حرکت کی کہاں کیوں حرکت کی کہاں شراب حرام ہے اور اس طرح اعلان شراب لے جایا جانا اللہ کی شریعت کی توہین ہے اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے کہا اچھا جب تم کو بہانا ہی تھا تو آخری والی آخری مٹکا تم نے کیوں چھوڑ دیا تو فرمایا کہ جب میں نے نو مٹکے توڑے تو دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ کی شریعت کی بے حرمتی ہو رہی ہے میں برداشت نہیں کر سکتا آخری مٹکا توڑتے وقت یہ ذہن میں خیال آیا کہ ابو الحسن تو کتنا بہادر ہے بادشاہ کے لیے لائی جانے والی شراب بہا دے رہا ہے بس اس خیال کے آ جانے کی وجہ سے میں نے ہاتھ روک لیا کہ اب اگر مٹکا توڑوں گا تو اللہ کے لیے نہیں ہوگا اپنے نفس کے لیے ہوگا نفس کے لیے جب یہ بات انہوں نے کہی تو ان کے اخلاص کا اثر بادشاہ پر ظاہر ہوا وہ سزا دینا چاہتا تھا لیکن جب یہ بات اس نے سنی تو سمجھ گیا کہ یہ شخص کوئی بہت اونچے مقام کا انسان ہے اور اپنے دربار سے ان کو رخصت کر دیا یہ چیز ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله عمل کا دار و مدار نیت پر ہے جیسی نیت ہوگی ویسا عمل اور عمل کا ویسا نتیجہ نیت میں کھوٹ آئے گی عمل میں اس کا اثر ظاہر ہوگا پرانے زمانے کے بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ تھا جو راستہ بھٹک گیا شکار کے لیے نکلا جنگل میں گیا اور ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے دور نکل گیا راستہ بھٹک گیا سارے سپاہی چھوٹ گئے ساتھی چھوٹ گئے بہت زور کی پیاس لگی گھوڑا دوڑاتا ہوا جنگل سے آگے بڑھا بہت دیر کے بعد ایک آبادی کے قریب پہنچا وہاں انار کا ایک باغ اس کو نظر آیا اس میں وہ داخل ہو گیا وہاں انار کے باغ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی ایک نوجوان تھا باغ کے مالک کا بیٹا تھا بادشاہ کو وہ نہ پہچانتا تھا نہ بادشاہ جانتا تھا یہ کون ہے پیاس لگی ہوئی تھی گھوڑے سے اترا اور کہا پیاسا ہوں کچھ پلا دو وہ نوجوان فوراً ایک درخت کی طرف گیا انار کے درخت کی طرف اور انار اس نے ایک انار توڑا اور ایک گلاس بڑا ایک گلاس لیا اور اس انار کو اس نے اس میں نچوڑا ایک انار کے رس سے وہ پورا گلاس بھر گیا بادشاہ دیکھ رہا ہے ایک انار میں اتنا رس کہ پورا گلاس بھر گیا لے کر آیا بادشاہ کو پیش کیا اب پی کر جو اس نے دیکھا تو بہت ہی میٹھا رس بہت ہی عمدہ تو بادشاہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہمارے علاقے میں اتنا بہترین باغ ہے جس کے ایک ایک انار میں اتنا رس ہے اور مٹھاس ہے میں جب واپس جاؤں گا تو ضرور انار کے اس باغ کے اوپر ٹیکس لگواؤں گا بادشاہ تو یہی سب سوچتا ہے تو اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے اب وہ گلاس اس نے پی لیا رس پی چکا واپس کیا کہا ایک گلاس اور لے آؤ اب وہ نوجوان گیا اسی درخت کے پاس گیا پھر اناج توڑا اس کو نچوڑا بہت تھوڑا رس نکلا پھر دوسرا پھر تیسرا کئی اناج نچوڑنے کے بعد گلاس بھرا لے کر آیا پیش کیا بادشاہ نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے اسی درخت سے اناج توڑا تھا ایک اناج میں گلاس بھر گیا تھا اب کئی کئی اناج تم کو توڑنا پڑا یہ سمجھ میں نہیں آیا اس نوجوان نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت میں کچھ کھوٹ آ آ گیا حاکم کی نیت میں کچھ کھوٹ گیا اسی کا اثر ہوا ہے حالانکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے اور نہ اس کے دل کے ارادے کا علم ہے لیکن اس نے کہا تو بادشاہ کے دل پہ بات لگ گئی کہ ہاں میرے ہی دل میں کچھ گڑبڑی ہوئی تھی اس کے بعد یہ ہوا تو جب دوسرا گلاس پی چکا تو اس نے کہا کہ ذرا ایک گلاس اور لے آؤ اب یہ گیا پھر اس نے انار توڑا اور پھر ایک انار میں پورا گلاس بھر گیا واپس لے کر آیا تو بادشاہ نے کہا کہ اب پھر عجیب بات ہوئی اسی درخت کے ایک انار سے گلاس بھر گئے تو نوجوان مسکرایا اور کہا لگتا ہے بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی نے تیسرا گلاس بھیج کے لیے بھیجتے وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ میں غلطی پر تھا میں اس باغیچے پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا اس نیت کا اس ارادے کا یہ اثر ہوا کہ پھر ایک انار سے پورا گلاس بھر گیا تو نیت کا اثر اعمال پر ہوتا ہے ایک اور بات اس سلسلے میں سن لیجیے ایک تو یہ کہ نیت اچھی ہونی چاہیے یہ بات تو سمجھ میں آئی نا دوسری بات یہ کہ انسان یہ کوشش کرے کہ ایک عمل میں کئی کئی نیت کر لے یہ بہت کام کی بات میں آپ کو بتا ہوں ایک عمل میں کئی نیت کرے جیسے ہم اپنے گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اچھی نیت ہے لیکن اگر ہم یہ نیت بھی کر لیں کہ میں مسجد جا رہا ہوں نماز تو پڑھوں گا اگر مسجد میں کوئی عالم مل جائیں گے تو ان سے دین کی کوئی بات سیکھ لوں گا کوئی ایسا شخص ہوگا جو مجھ سے بھی زیادہ جاہل ہو اس کو کچھ سکھا دوں گا یہ نیت کرے کہ میں مسجد تک جانے کے لیے سڑک سے گزروں گا نگاہ جھکا کر چلوں گا یہ نیت کرے کہ میں مسجد جا رہا ہوں راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی مل گئی ہٹا دوں گا اگر کوئی معذور نظر آ گیا اس کی خدمت کر دوں گا کوئی پریشان حال نظر آ گیا اس کی مدد کر دوں گا جتنی نیت بڑھتی جائے گی اجر و ثواب میں اتنا اضافہ ہوتا جائے گا اجر و ثواب اتنا بڑھتا جائے گا چاہے انسان وہ کام کر سکے یا نہ کر سکے آپ نیت کر کے آئے کہ مسجد میں میں ایک مسئلہ سیکھوں گا کوئی نہیں ملا نہیں سیکھ سکے لیکن اللہ کے ہاں آپ کو آپ کی نیت کا اجر ملے گا اسی طرح ہر عمل میں کئی کئی نیت کر لیجیے قرآن پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا کلام پڑھوں گا اگر ہم یہ نیت بھی کر لیں کہ اللہ میں آپ کی کتاب کو چھوؤں گا آپ کی کتاب کو چھونا عبادت ہے میں آپ کی پاک کتاب کو محبت سے دیکھوں گا عبادت ہے میں آپ کی پاک کتاب کے الفاظ کی تلاوت کروں گا عبادت ہے میں آپ کی پاک کتاب میں جو پڑھوں گا اگر مجھ کو اس کا علم حاصل ہو گیا تو دوسروں تک پہنچاؤں گا جتنی نیت ہماری بڑھتی جائے گی اتنا ہی اجر میں اضافہ ہوتا جائے جائے گا ثواب بڑھتا بات سمجھ میں آئی اسی طرح ہر عمل میں زیادہ سے زیادہ نیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر عمل میں اپنی نیت کو تازہ کرنا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر